وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير شہر کے پرے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا موسا یہاں کے سردار تمہارے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں تم بہت جلد چلے جاؤ مجھے اپنا خیر خواہ مانو پھر موسا علیہ السلام وہاں سے خوف زدہ ہو کر دیکھتے بھالتے نکل کھڑے ہوئے کہنے لگے اے میرے پروردگار مجھے ظالموں کے گروہ سے بچا لیجیے اور جب مدین کی طرف متوجہ ہوئے تو کہنے لگے مجھے امید ہے کہ میرے رب مجھے سیدھی راہ چلائیں گے مدین کے بانی پر جب آپ علیہ السلام پہنچے تو دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت وہاں پانی پلا رہی ہے اور دو عورتوں کو الگ کھڑی اپنے جانوروں کو روکتی ہوئی دیکھا پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے وہ بولی جب تک کہ یہ چرواہے واپس نہ لوٹ جائیں ہم پانی نہیں پلاتیں اور ہمارے والد بہت بڑی عمر کے بوڑھے ہیں موسا علیہ السلام نے خود ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا پھر سائے کی طرف ہٹ آئے اور کہنے لگے اے میرے پروردگار آپ جو کچھ بھلائی میری طرف اتاریں میں اس کا محتاج ہوں سامعین بنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے ایک خیر خواہ کا تذکرہ اس آنے والے کو رجل کہا گیا عربی میں رجل کہتے ہیں پیروں کو اس نے جب دیکھا کہ سپاہ موسا علیہ السلام کے تعاقب میں جا رہی ہے تو یہ اپنے پیروں پر تیزی سے دوڑا اور ایک قریب کے رستے سے نکل کر جھٹ سے موسا علیہ السلام کو اطلاع دے دی کہ یہاں کے امیر عمرا آپ کے قتل کے ارادے کر چکے ہیں آپ شہر چھوڑ دیجئے میں آپ کا خیر خواہ ہوں میری بات مان لیجئے مدین کا پرکٹھن سفر فرعون اور فرعونیوں کے ارادے جب اس شخص کی زبانی موسا علیہ السلام کو معلوم ہو گئے تو آپ وہاں سے تنے تنہا چپ چاپ نکل کھڑے ہوئے چونکہ اس سے پہلے کی زندگی کے ایام آپ کے شہزادوں کی طرح گزرے تھے سفر بہت کڑا معلوم ہوا لیکن خوف و حراس کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے سیدھے چلے جا رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے جاتے تھے کہ الہی مجھے ان ظالموں سے یعنی فرعون اور فرعونیوں سے نجات دیجیے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی رہبری کے واسطے ایک فرشتہ بھیجا تھا جو گھوڑے پر آپ کے پاس آیا اور آپ کو راستہ دکھا گیا واللہ عالم تھوڑی دیر میں موسا علیہ السلام جنگلوں اور بیابانوں میں سے نکل کر مدین کے راستے پر پہنچ گئے تو خوش ہوئے اور فرمانے لگے کہ مجھے ذات باری تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ راہ راست پر ہی رہ جائیں گے اللہ تعالیٰ نے موسا علیہ السلام کی امید بھی پوری کی اور دنیا و آخرت کی سیدھی راہ نہ صرف بتلائی بلکہ اوروں کو بھی سیدھی راہ بتلانے والا بنایا مدین کے پاس کے کنویں پر آئے تو دیکھا کہ چرواہے پانی کھینچ کھینچ کر اپنے اپنے جانوروں کو پلا رہے ہیں وہیں موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی ملاحظہ فرمایا کہ دو عورتیں اپنی بکریوں کو ان جانوروں کے ساتھ پانی پینے سے روک رہی ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کو ان بکریوں پر اور ان عورتوں کی اس حالت پر کہ یہ بیچاریاں پانی نکال کر پلا نہیں سکتیں اور ان چرواہوں میں سے کوئی اس کا روادار نہیں کہ اپنے کھینچے ہوئے پانی میں سے ان کی بکریوں کو بھی پلائے تو موسا علیہ السلام کو رحم آیا ان سے دریات فرمایا کہ تم اپنے جانوروں کو اس پانی سے کیوں روک رہی ہو انہوں نے جواب دیا ہم تو پانی نکال نہیں سکتی جب یہ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جائیں گے تو بچا کچا پانی ہم اپنی بکریوں کو پلا دیں گی ہمارے والد ہیں لیکن وہ بہت ہی بوڑھے ہیں تو موسا علیہ السلام نے خود ہی ان جانوروں کو پانی کھینچ کر پلا دیا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کنویں کے منہ کو ان چرواہوں نے ایک بڑے پتھر بند کر دیا تھا جس چٹان کو دس آدمی مل کر سرکا سکتے تھے موسیٰ علیہ السلام نے تن تنہا اس پتھر کو ہٹا دیا اور ایک ہی ڈول نکالا تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے برکت دی اور ان دونوں لڑکیوں کی بکریاں آسودہ ہو گئیں اب آپ تھکے ہارے بھوکے پیاسے ایک درخت کے سائے تلے بیٹھ گئے مصر سے مدین تک پیدل بھاگے دوڑے آئے تھے پیروں میں چھالے پڑ گئے تھے کھانے کو کچھ پاس نہیں تھا درختوں کے پتے اور گھاس پھوس کھاتے رہے تھے پیٹ پیٹ سے لگ رہا تھا اور گھاس کا سبزہ رنگ باہر سے نظر آ رہا تھا آدھی کھجور سے بھی اس وقت موسا علیہ السلام ترسے ہوئے تھے حالانکہ اس وقت کی ساری مخلوق سے زیادہ برگزیدہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ تھے سلوات اللہ وسلم علیہ مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دو رات کا سفر کر کے میں مدین گیا اور وہاں کے لوگوں سے اس درخت کا پتہ پوچھا جس کے نیچے اللہ تعالیٰ کے کلیم علیہ السلام نے سہارا لیا تھا لوگوں نے ایک درخت کی طرف اشارہ کیا میں نے دیکھا کہ وہ ایک سرسبز درخت ہے میرا جانور بھوکا تھا اس نے اس میں منہ ڈالا پتے منہ میں لے کر بڑی دیر تک چباتا رہا لیکن آخر اس نے نکال ڈالے میں نے کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے دعا کی اور وہاں سے واپس لوٹ آیا اور روایت میں ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ اس درخت کو دیکھنے کو گئے تھے جس سے اللہ تعالیٰ نے موسا علیہ السلام سے باتیں کی تھیں جیسے کہ آئے گا ان اللہ تعالیٰ سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ببول کا درخت تھا الغرض اس درخت تلے بیٹھ کر موسا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اے میرے رب میں آپ کے احسانوں کا محتاج ہوں عطا رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اس عورت نے بھی موسیٰ علیہ السلام کی دعا سنی یہ روایت تفسیر ابن جریع طبری میں ہے